ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن ذهب في البحر فخيارهم في الجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقوا كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الأستاذ مولانا بالبعض حفظه الله ورعاه علماء اسلام میں صرف ایک سبق دہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے حضرت نے مدرسے میں جب ہم جماعت میں آئے تھے ٹو تھاؤزینڈ ٹو میں بیان کرائے اور آج تقریباً بیس سال ہو گیا الحمد للہ تو امام بخار احمد اللہ علیہ نے اپنے کتاب کا جو نام ہے الجامع صحیح المسن المختصر میں نمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے رکھا ہے الجامع جیسے ہم جانتے ہیں اس میں آٹھ ابواب شامل ہونا ضروری ہے اس میں جیسے کتاب التوحید ہے اس میں کتاب المناقب بھی ہے کتاب المناقب فضائل اعمال تو ہم پڑھتے ہیں لیکن تو جان نہیں پڑھتے جس کا ایک مختصر خاکہ حضرت مفتی صاحب نے ابھی بیان کیا حضرت مولانا حسن اللہ علیہ کے بارے میں ہم علماء کو چاہیے چند کتابوں کی مطالعہ کریں میں نے تو اپنی جو محنت کا خلاصہ اسی بنیاد ہمارے قابل کی ایک مولانا شاہ ولی اللہ علیہ کا انصاف دوسرا جو ہے حضرت مولانا یوسف خاندال رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر بیان ہے امت پناہ تیسرا جو ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی وحدت امت اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ہیں خلاف علم اور مراتب الرضان فیصد مراتب الرض اور آخری جو کتاب ہے مفتی محمود الحسن علیہ کے جو فہدات کو مفتی فاروق صاحب نے جمع کیے ہیں حدود اختلاف حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس حسان ابن ثابت رضی اللہ کے کا جو واقعہ جب نقل کیا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے جو خوبی ہے اس کی طرف سب کے ذہن ہے اس طرف لے گئی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ممبر پر آپ نے ان کو بٹھائے اور وہ اشار کرتے تھے جیسے کوئن کی دو طرف ہے اس طرح اس طریقے پر انسان کی دو جہتیں ہیں کچھ تو خامیاں ہیں بعض کو بھی اگر ہم کسی کسی کی غلطی کو اور جو ان کے جو ہے برائیں ان کے پیچھے پڑیں گے تو کبھی ایک امت ہم نہیں بنا سکیں گے اس وقت سب سے اہم جو چیز ہے میں جو اپنے ایک تجربہ سری لنکا میں آج سے تقریباً تیرہ سال سے یہ جمعیت کی خدمت حضرت میرا کی دعا اور ان کی ارشادات ان کے رہبری اس کے ذریعے سے ہم اس کام کو آگے لیتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک حادثہ ہوا ایک بعض سلفی کے مسجد کے اندر بخاری طریقہ کر کے ہیں صوفیہ کچھ لوگ ان کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے مسجد کے اندر وہ طریقہ کے لوگ نے سلفی کے دو مسلمانوں کو قتل کر دیا قتل کیا تو وہ وہ صوفی جو لوگ تھے تھے اتنے اپنے شیر میں نجومی بھی ہیں وہ روزہ دو دن پہلے رکھتے ہیں اس طرح کے ان کی کچھ ہے سری لنکا میں ایک سو پچیس سال سے ان کا جو ہے سہیل بخاری کا ہر سال پڑھنا اس طرح کے کچھ ان کے میں نے ان کے شیخ سے بھی بات کیا یہ حالت تو بہت خطرناک ہے ملک کے اندر مسجد کے اندر قتل ہو جانا اور کفار کے سامنے چیزیں آ جانا تو ایک سو تیس جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قصاص کا مسئلہ اٹھتا تھا تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ہم ہی ہیں کر کے تو اس طریقے پر ایک سو تیس نے اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا ہم سب نے اس میں حصہ لیا اس میں کافی ہنگامہ ہوئے تو اس کے بعد ہم نے جمعیت نے سب کو جمع کیا رمضان کا مہینہ تھا تو اس میں سلفی بھی تھے صوفی بھی تھے تقریباً جتنے اہل سنت الجماعت کے سب کو ہم نے جمع کر کے میں نے تو صرف یہ کہا ان کے سامنے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو ممبر میں بٹھائیں گے سو امبیا والا شہدا لیکن وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے میں نے کہا آج آپ حضرات کی ملاقات یہ مسئلے مسائل فتوی اور اختلافات کی بنیاد پر نہیں ہے صرف ایک دوسرے کی قدر ایک دوسرے کی محبت کی بنیاد پر سات گھنٹے ہم نے ایک کمرے میں ان کو بند کر کے بٹھایا کہا کوئی مسئلے مسائل کسی چیز کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے صرف ایک دوسرے کی محبت کے بارے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے بعد ہم نے ایک وحدت الامت کی بنیاد پر ایک قرار نکالے اور اس کے پورے مساجد میں اس کو ہم نے لٹکایا مسجدوں میں اور علماء کو اس پر آمادہ کیا اور اس پر ایک کتاب بھی لکھنے کی جو ہے ترغیب دی اور اس کو جائزہ بھی ہم نے کہ انعام ملے گا ان کو اس کو لکھنے پر اللہ کے فضل سے ایک اسی فیصد اس وقت ایک امن کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور صنفی حضرات بھی ہمارے یہاں یہ بہت تعجب کی بات ہوگی آپ حضرات کو ہمارا جو لجنت الفتوا ہے ہمارا قابل سب یہی پسند کرتے تھے اس زمانے سے میں مولانا سیلخان صاحب ہمیشہ کہتے ہوئے میں سنا ہوں کہ علماء مل کر ایک ساتھ ہو کر فتوا دیں جیسے حضرت کے بھی یہاں کوشش ہے کہ یہاں علماء مل مل کر جو کا مسائل ہے اس پہ جیسے مولانا محابض رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارا جو لجنت الفتوا ہے سری لنکا میں مدارس تو تین چار دس سے شروع ہوئے چار پچاس الحمد للہ تقریباً ڈھائی سو کے قریب ہے مدارس جہاں پر دینی علم آ جاتے ہیں کچھ الحمد للہ تبلیغ کی برکت سے اللہ نے اور اس کو جو ہے نوازا تو دار فتوا جو ہے پینتیس علماء بیٹھتے ہیں اور تحریر جو فتویٰ نکلتا ہے وہ صرف جمیت سے نکلتا ہے اور توحید حضرات بھی جو صنفی حضرات ہیں وہ بھی ہمارے یہاں شافی مذہب پر فتوا دینے کے قائل ہیں اور وہ بھی بیٹھتے ہیں اس میں اور اللہ کے فضل کرم سے اور اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ننمئی طیب علی علی میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے یہاں صرف اس کا ذکر ہو اخلاق پر یعنی زیادہ سے زیادہ نظرت النعیم کے مکاری میں اخلاق رسول کریم پر سولہ جلدوں میں اگر اس میں پچاس علماء نے جمع ہو کر لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہم بہت دور ہیں حضرت مجھے فرما ہے اگر میرے غلطی ہو جائے میں صرف یہ اس کو میں ہر جگہ پر میں اس کا ایک معذم کے اس کو جو ہے معذم کی طرح میں اسی پیغام کو ہر جگہ پر دہراتے رہتا ہوں ہمارے عقاب جیسے آپ بی حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نابینا اہل حدیث میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور وہ جو ہے وہ جو ہے اپنی کتابیں بیچتے تھے اور میں اور ان شاہ کشمیر صلی اللہ علیہ ان سے کتابیں ہم خریدتے تھے اور اس وقت ہمارے جو مسائل ایک مسئلے میں اگر میں کسی سے مختلف ہو گیا ہمارے آپس میں ایسے دل میں نفرت اور لڑائی جھگڑے کی شکل اور ایک فرقہ وہ فرقہ یہ اس مفتی کے ساتھ ہے وہ اس مفتی کے ساتھ ہے ایسے جماعتوں میں ہم تقسیم ہو جاتے ہیں من اللہ کی جو ہے وہ حالت میں ہے یہی حالات اس زمانے میں افغانستان کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا یہی عراق کے بارے میں بھی بیان کیا گیا تھا کیا حسن بصر رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے پیدا ہوئے آج وہ کیا ہوگی اس کا تو آپس میں لڑائی جسے زنا کہتے ہی ہم جو ہے چوکنا ہو جاتے ہیں اور قبار کہتے ہی ربا کہتے ہیں لیکن لا تنازع اس کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں ہمارے تو اس لیے ہم میں تو یہی درخواست کروں گا علماء اس پیغام کو ان ہمارے اکابر کی چند کتابوں کا بار بار اس کو جو ہے مذاکرہ کریں شاہ کشور رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو ہاتھ رکھے تھے سر پر مفتی شفیع رحمۃ اللہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی ہدایت دے دیں اور امت اس وقت پریشان ہے علماء جب آپس میں لڑتے رہیں گے تو امت جو ہے وہ کہیں سے کہیں ہو جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے اپنے اختلافات کو بہت اگر اختلاف ہے کسی سے وہ الفاظ استعمال کریں ہر عائشہ رضی اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت رضی اللہ کے موقف میت کے بقا میت کے مرنے پر جو ہے بکا پر ان کا جو اختلاف ہے لیکن انہوں نے کیسی خوبی کے الفاظ استعمال کرے یہ الحم اللہ عمر آج ہمارے الفاظ ایسے نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر عوام کو اور خود ہمیں بھی منتخب حدیث کی اور بنود مولانا یوسف خاند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک مجموعہ ہے اس میں جو اکرام المسلم میں تین سو نوے حدیثیں ہیں اس کو اگر بار بار بار ہم بھی تکرار پڑھیں اور صحیح حدیثیں ہیں اس کو بار بار اپنے دوسروں تک پہنچائے اور عوام کو بھی اس کو ترغیب دیں اور میں سمجھتا ہوں حادث کے ذریعے جیسے اکابر کی صحبت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق میں سے کرتے ہیں اسی طریقے پر ہم جو ہے اس سے بھی we South Africans are living with gold mines this حدیث الناس معادن كمعادن ذهب والفضة it's like mines we can see mines here and Allah Rasulullah sallallahu alaihi said that that we are uh, الناس الناس he never said al-mu'min Abdullah ibn Urayqit was used when Rasulullah sallallahu was traveling we are living in a minority country we have to values, uh, value others' qualities also. Abu Talib was utilized, although Allah Ta'ala didn't grant him hidayat. But we should try to create not Abu Jahals, we should try to create Abu Talibs. At least let them understand our deen. Recently, अभी कुछ अर्से पहले हमारे जो हालात हुए मुल्क में سامنے بت کے جو بہت بڑے ہیں ان کے پاس ہم چلے گئے تھے اس کے تقریباً ستر سال کے وہ ہیں میرا تو بہت رونا آیا اس نے ایک بات کی اس نے کہا کہ آپ کے مذہب میں بھی ہمارے مذہب میں بھی یہ بکرے کا ذبیحہ یہ حرام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کے مذہب میں اتنی اس کی شدت ہے حضور نے تو ایسا منع کیا جیسے کہ لوہے کو آگ پہ رکھ کے کاٹنا لوہے کو ہاتھ پر آگ پہ رکھے اور اس پہ کڑے ہو کر جیسا کاٹنا ایسا جو ہے منع ہے انسان کاٹ نہیں سکتا تو وہ ستر سال سے ہمارے گرد نوا میں جیے ہیں لیکن ہمارے دین کے بارے میں کبھی ہم نے ان کو تعارف نہیں کیا ہم تو آپس میں لڑتے رہے اقرا اس میں کے نہیں کے ذریعے اللہ نے اپنا تعارف کرایا یا المدثر اس کے بعد نازل ہے اس کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کو کہا ہم دعوت سے پہلے کم سے کم اپنی تعارف ہم کون ہیں کبھی ہم نے اپنے گھر میں کام کرنے والے جو نوکر ہے اس جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر میں چلے جاتے ہیں اسلم تسکرم کہتے ہیں اس کے بعد جب بات کڑا ہے وہاں پر تو کتنے آپ کے آپ کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ اس نوجوان کے ہم کسی کے گھر میں جا کر ایسے کہہ سکتے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہے ہم نے تو ہر چیز کو کاٹ دیا اور اس سے بڑھ کے جو ہے آپس میں نفرت ایک دوسرے کی فتوی بازی اور جو ہے ہم سمجھتے ہیں دین کی ذمہ دار صرف فتوی پر ہے میں سمجھتا ہوں حضرت کو جو اللہ نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے وہ ہمارے جو اکابر کا جو وہ جو سلسلہ ہے یہ خوبی حضرت کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے میں مولانا نے تعارف جو کرایا میں حضرت سے سبقن جو ہے انہوں نے کہا کہ میں خارج اوقات میں پڑھا ہوں حضرت ان یاد نے کہا میں ہدایت رابع پڑھا ہوں پورا اور تلوی بھی پورا درس میں ہی پڑھا الحمد اللہ کا فضل ہے ایک الوال حال محبت ہے سے ہم بہت دور ہیں لیکن ہمیشہ میں آج میں اترتے ہی کل سب سے پہلے حضرت کا سوچا تھا کہ میں آ جاؤں کر کے میں بہت مجھے نیند بھی نہیں تھی صرف دو تین گھنٹہ سویا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں مجھے ایک ایسا موقع ملا اس وقت مولانا آگے نے فرمایا کہ یہ دعوت کا جو کام ہے یہ خوبیوں کا لین دین ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ صرف دعوت کا نہیں ہے ہر جگہ پر اگر پندرہ طلبا ہے درس میں اگر یہ پندرہ طلبا مدرس میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی محبت کرنا انہوں نے نہیں سیکھا یہ باہر جا کر کبھی امت کو یہ چیز نہیں دے سکے گی میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس وقت اخلاق کی جو تفصیل ہے اس کو گہرائی تک جائیں اور عمل اس کو لانے کی کوشش کریں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے واقعہ میں صحیح اگر یاد ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ وسلم گھر کے اندر تھے اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کسی اجنبی مدد کے عوام ہے تو کیا تعبیر کرتے ہیں یہ ہوتی وہ ہوں ہو گئے یعنی بدگمانی نہیں ہے بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں دوسروں کے بارے میں فتوے کے ذریعے کبھی مسائل کا حل مسائل کا جو حل تو ہو جائے گا لیکن امت کا جو ہے دل کے جوڑ فتوے کے ذریعے نہیں ہے وہ تو آپس کی محبت ایک ہمارے یہاں چالیس فتوے ایسے ہیں جو ہم نے دستخط نہیں کیا یعنی سب کو معلوم ہے فتوے لیکن پوچھتے ہیں لڑائی کے لیے ہر فتوے کا دینا بھی ضروری نہیں ہے اور دیکھیں کس عنوان پر کس موقع پر کس کے لیے پوچھ رہے اس لیے ہم نے ایک درمیان میں ایک راستہ رکھا کہ آج الحمد للہ دس سال سے سلف حضرات بھی مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی دو ہزار ایک میں میں تو بہت حیران تھا کیونکہ یہ یہ جو پوری جو ہے جمعیت سری لنکا میں ننانوے فیصد شافی کی لیکن اس کی ذمہ داری پورے سلف حضرات کے پاس چلے گئے تھے لیکن جب مجھے دو ہزار ایک میں متعین کیا گیا تو کسی صنعتی ساتھی نے خط لکھا ایک لائر کا خط لکھا وکیل کا خط لکھا کہ آپ کے جو چناؤ ہے یہ صحیح نہیں ہے میں نے اپنے مفتی والے علیہ کا جو ہے واقعہ نقل کیا میں نے کہا جب ایک مساجد کے سلسلے میں فتوا فتویٰ چلا تھا تو جج نے یہ حکم دیا کہ مسجد توڑ دی جائے وہ لمبا واقعہ ہے اور اس پر جو ہے پھر فتح ہونے کے لگے حضرت نے جو فتح دیے تھے کہ مسجد توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ جج نے جو جو نافذ کیا ہے غلط ہے کر کے تو اس پر پانچ علماء کے خلاف اس نے مقدمہ مفتی احمد اللہ کی قبر اور جنگ کے ایڈیٹر ہم سب کوٹ میں تھے تو مفتی اللہ علیہ نے الدین کی جو مسلم کی روایت ہے پورا کے جج سامنے کہا ہم سے اللہ علیہ تعلق رکھتے ہیں ہم کبھی کسی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہم نے جو کہا صحیح اس کے بعد پورا واقعہ اور اللہ نے بہت کامیابی دی مفتی اعظم کہنا ہے کہ مفتی ریاض حق نے بھی جو ہے اپنا جو ہے خوشی کا واپسی کا سب کچھ ہوا میں نے اس واقعے کو نقل کر کے میں نے کہا امت کے خیر کے لیے میں اپنی صدارت سے استعفا کرتا ہوں ڈیڑھ سال نہیں ہوا وہ جو صنفی ساتھی نے میرے خلاف لکھا تھا اسی نے میرے تعین کا جو آواز اٹھایا اور الحمد اللہ کی فضل سے جب وہ آئے تو ہم نے ان کو کہا فتوے کا کیا اسلوب ہو تو اس نے کڑے ہو کر کہا جو اس وقت سعودی کے مشرف ہیں تیس علماء صنف اس نے کڑے ہو کر کہا ہم نے آج تک فتوے شافی مسلک پر ہی لیے ہیں اب اسی سیز دیں گے لیکن ضرورت کے موقع پر دوسرے مذاہب کا بھی ہم خیال رکھیں گے تو اس لیے ہم نے جو دیکھا صرف آپس کی محبت ابھی میں عمان میں تھا حضرت اس میں میں ختم کرتا ہوں تو کسی نے مجھ سے پوچھا ایک عمان تو عالی سے بھی وابستہ میں نے کہا کیوں آپ لوگ تبلیغ میں فتوے اور مسائل اور علم کی چیزیں بیان نہیں کرتے میں نے کہا دیکھیے ہمارے ایک بزرگ ہیں اس کو میں تعارف کے لیے کہا ہوں حضرت شیخ مولانا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے تقبیر سے لے کر سلام تک میری نگاہ میں دو سو مسائل میں اختلاف ہے اگر میں شافی مسلک کا ہوں آپ کے بازی ہیں اور یہ یہاں پر میرے ساتھ ہیں یہ سلفی ہیں اور یہ حنفی ہیں ہم چار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نے تکبیر کا وزول مسئلہ ہم نے شروع کیا تو مان لیں کتنے ہم تقسیم ہو جائیں گے تو اس لیے تبلیغ میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ مسائل نہیں پڑھو مسائل خوب پڑھو ماشاء اللہ مولانا سہیل صاحب نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں ریلی میں انہوں نے جو ہے پانچ چھ عنوان پر کتابیں اس وقت تجارت اور مسائل اور سیاست اور تو مولانا وقت اللہ علیہ کے جو فرمودات بھی ہیں اس لیے وہ تو ہے الحمدللہ کتابیں بے شمار ہیں فتح کی کتابیں ہیں وہ تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے علماء کے سامنے جس کا حل نہیں نکلا ہو لیکن اس وقت حل اس کے ہے آپس کے دل کی محبت ہو ایک دوسرے کی چارگی ہو خوبیوں کا لین دین ہو جیسے امام بخاری نے کتاب المناقب میں کتاب ال مناقب جو ہے وہ کتاب الرجال رجال کے بارے میں جیسے تفسیر میں بھی المستقیم پر جو بیان ہوا ہے کتاب اللہ رجال اللہ رجال اللہ کے ذریعے ہی ہم ایک دوسرے کی محبت کو پہچانیں گے حضرت کا اور سب کا میں شکر گزار ہوں مجھے ایسا موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول کرے آپ کو بھی ہم آپس میں محبت ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اذان کی طرح میں درخواست کروں گا ہر ایک اس پیغام کو لے جائے ایک دوسرے کو اسی پر جو ہے ترغیب دے اپنے اپنے بیان میں اگر جرت کے ساتھ کسی چیز کو بیان بھی کر سکتا ہوں اس موقع پر محبت اور الفت آپس کے ٹکراؤ کے بچانے کے لیے اس کے گریز کرے میں سمجھتا ہوں اللہ اس سے بہت خوش ہوں گے السلام علیکم <coughs> I introduced him most probably in a misunderstanding manner. Mufti Sahib completed the whole course, but during his free time he used to go and sit and learn by Mufti Sahib. So as we used to in our free time, we used to go and play soccer and cricket.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 takabur, from arrogance. Most spiritual maladies find their origins in takabur. when we have ikhtilaf and differences of opinion to such a level that we cannot unite our hearts, then most probably in most instances it emanates from pride that my word has to be the final say. We merely go through the annals of history in the Quran Kareem and how destructive takabbur and pride is. We can safely say that it was the primary cause of destruction in this world and for eternity in the hereafter when Allah Ta'ala created Sayyidina Adam alayhi salam and the command was given to prostrate, very well known, Iblis had refuted blatantly. The response was in pride and arrogance, أَنَا خَيْرٌ مِّن I am better than him. You have created him of soil and myself of fire. I am superior, I cannot prostrate. Allah Ta'ala says, أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ We go further on, Sayyidina Nuh alayhi salatu was salam in his supplications unto Allah Ta'ala, that day and night my effort, my da'wat, personal meetings, openly proclaiming, continuously calling towards your oneness and your greatness. Your greatness, the response is وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا They respond with haughtiness, with pride and arrogance, and the result is very clear of how Allah Ta'ala destroyed them by means of the deluge and the floods. The nation of Ad, whom Allah had created very, very strong and powerful, that strength and power should have been utilized in humility to Allah subhanahu wa ta'ala as we learn in sajda, we go to the lowest point, putting our heads on the ground, our most noble part of our bodies, and we say, Subhana Rabbi al-A'la. What was their response and how did they channel this power that Allah had given them? فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ They also displayed arrogance and pride and said very boldly, who is more powerful, who is stronger than us? Allah Ta'ala says they did not reflect for a little while and think that the very Allah who has created them is much more stronger and more powerful than them. And the list goes on and on to the nation of Thamud of Salih alayhi salam, قال الملأ الذين استكبروا من قومه. Sayyidina Shu'aib alayhi salam's nation, the people of Madian, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك. And it goes on and on. We find Fir'aun himself, أنا ربكم الأعلى, making the claim of deitiness, of godliness to himself, وقارون وفرعون وهامان, ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين once again pride at the basis of the downfall and destruction and this goes on throughout the annals of history فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء So Allah Ta'ala give us the tawfiq, the ability to protect, to save ourselves. And one of the great benefits of sitting in these type of majalis, sitting in the company of our biased mashayikh, the doctors of the spiritual self, one of the primary reasons is that we make every effort to save, to protect ourselves from all kinds of spiritual maladies, and foremost among them, pride and arrogance that is the cause of so much havoc being wreaked in the ummah. May Allah Ta'ala guide me firstly. Uh, the benefit of sitting in the company of the Mufti Sahib, sitting in the company of our mashayikh, for the need of having our spiritual rectification taking place. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. صاحب کا گزاری سنا دے اس کے بعد پھر ذکر ہوگا ان شاء اللہ یہ ایک جو یہاں سے فارغ ہو چکے تھے اور سال کی رہ گئے تھے وہ مختصر کارگزاری سنائیں گے اور آپ کے سامنے مختلف بیانات آئے اصلاحی باتیں ہوئی اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا مسئلہ ان شاء اکرام کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت کارگزاری ہے کہ میں پچھلے سال اگست کے مہینے میں پاکستان نو مہینے لگا کر آئے الحمدللہ تو رمزلہ اللہ کے راستے میں نکل کر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں دیکھنے میں آتی ہیں تجربہ کار بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ پاکستان جو ملک ہے ماشاء اللہ بہت سارے مسلمان ہوں گے دین کی فضا ہوگی مدارس بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن جب وہاں پر ہم پہنچتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے جو ہے کچھ دوسرے ہی منظر سامنے آتا ہے کہ ماشاء اللہ مسلمان تو ہیں لیکن کس طرح کے مسلمان ہیں تو صرف پانی کے آنسو نہیں تو پھر خون کے آنسو بھی دینے شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں تقریباً چودہ تشکیلیں ہوئی ہیں میری اور سندھ میں بھی ہوئی ہے سرحد میں بھی پنجاب میں بھی مختلف مختلف علاقوں میں لیکن الحمدللہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہوا ہے وہ پیدل نصرت میں اور پیدل چلے میں الحمد ہوئی ہے جہاں پر آدمی جب چل کے جاتا ہے لوگوں کے پاس اور موبائل فون کا کوئی خیال ہی نہیں ہے تھری جی بھی نہیں چلتی کچھ بھی نہیں ہے دنیا سے جو تعلق ہے لوگوں سے جو تعلق ہے وہ سب کچھ کٹ جاتا ہے دنیا سے تعلق کٹ جاتا ہے وہاں پر آپ پہنچتے ہیں بالکل دیہات میں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سہارا بھی دینے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ چلتے جا رہے ہیں روزانہ ہر دوسرے دن تقریباً پانچ یا چھ کلو میٹر چلنا پڑتا تھا سب سارا سامان لے کر اور لوگ کے پاس جاتے تھے لوگوں سے یہ منتیں کرتے تھے بھائی آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ مسجد میں لیکن مسجد میں آنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے پورا دن وہ جو ہے بیٹھک میں گزار دیں گے کھیلنے میں باتوں میں سب کچھ میں گزار دیں گے لیکن مسجد میں نہیں آنا نماز پڑھنے ہیں نماز آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں اور نام کیا ہے ایک کا نام محمد ہے ایک کا نام ناصر ہے ایک کا نام یہ ہے فلاں ہے احمد ہے لیکن مسجد میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ایک مرتبہ ہم گئے سندھ کے علاقے میں لارکانہ وہاں پر ایک ہمارا ساتھی تھا ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتا تھا تو ہم اس کی مسجد ہماری پچھلے دو دن کے لیے ہوئی وہاں پر ہم نے کہا آپ کا بھائی کدھر ہے وہ گھر میں ہے آپ اس کو بھی ساتھ لے آؤں گا ایک دن گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا دوسرے دن رات کے دس بجے کو اس ساتھ لے کر آیا وہ وہاں مسجد میں آیا تو بہت زیادہ شرما رہا تھا امیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں شرما رہے کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری عمر جو ہے تیس سال ہے اور مجھے آج تک کریمہ کا پتہ نہیں ہے وہ جب پڑھتا تھا وہ لا الہ اس کے بعد بس اس کے بعد لا الہ کے بعد کیا ہے اس کو نہیں پتا وہی پر ہم نے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد جو ہے پھر تھا آپ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ آج تک مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تو اس لیے میں نماز کے لیے آتا ہی نہیں تو وہاں پر ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا جو ہے آپ ابھی اللہ کے راستے میں نکلو تین دن کے لیے چلے جاؤ چلے کے لیے چلے جاؤ وہاں پر جا کر آپ یہ کام سیکھو آپ کی عمر جو ہے تیس سال ہو چکی ہے آپ کا کیا بنے گا اللہ کے سامنے کے جا کر آپ کا کیا بنے گا الحمد للہ اس شخص نے تیس سال کی تیس سال کا تھا الحمد للہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر تین دن کے لیے گیا تھا لیکن الحمد للہ اس نے جو ہے دس دن یا میسٹ چلے تک اس نے الحمد للہ وقت کو بڑھا دیا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں ایک مرتبہ ہم گئے مسجد کی دیوار کسی کے گھر کے ساتھ ہی لگتی تھی اس کے پاس ہم گئے اس سے بات کی وہ نوجوان صاحب بیس سال اس کی عمر ہم نے اس کو کہا کہ بھائی آپ مسجد کے اندر آ جاؤ مسجد سے مہمان آئے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے ہوئے ہیں یا آپ سے خاص ملنے کے لیے آئے ہیں اس سے بات کی مسجد بھی نہیں آنا مسجد میں نہیں آ رہا تھا اب نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ پھر آپ گھر میں چلے جاؤ مسجد میں جب آیا اس نے کہا کہ بھائی جب سے میں یہاں پر مسجد کی دیوار میرے گھر کے ساتھ لگتی ہے لیکن بیس سال ہو گئے میں نے مسجد نہیں دیکھی ہے مسجد کیسے ہوتی ہے اس کو نہیں پتا اور پھر نماز سے کیا ہوگا نماز کا خود کوئی خیال نہیں تو اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں کہ لوگوں کو صرف نماز کا نہیں اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں پتا ہے تو اس لیے اب لوگوں کے پاس جا کر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کراؤ کہ اللہ ہے کون اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر کیوں بھیجا ہے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور وہاں پر ہم اللہ سبحان و تعالیٰ ہم کو کامیاب کیسے کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نکل کر جو ہے اس کا احساس پیدا کرتے ہیں اس کا احساس پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بھی دین کی محبت لوگوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دین پر چلنے کی محبت اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی لوگوں کو ہم تیار کریں یہ اللہ و تعالیٰ کے راستے میں نکل کے بہت زیادہ ہے لیکن چند واقعات ہیں چند باتیں ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں صرف ساؤتھ افریقہ نہیں ہے لیکن اور پورا پوری دنیا جو ہمارے انتظار میں ہے خاص طور پر علماء کے انتظار میں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے دین کا جذبہ اور دین کی طرف جو ہے دین کی محبت ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے کیونکہ جس سے بھی آپ بات کریں ہر آدمی پریشان ہے ٹیکسی کے اندر بیٹھیں گے دوسرے آدمی کے ساتھ آپ بات کریں گے وہ پریشان ہوگا کیوں پریشان ہے کیونکہ اس نے ماں سے جو ہے یقین اس کا کہ ماں سے سب کچھ ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہے لیکن آماد سے ہوتا ہے یہ اس کا کوئی یقین نہیں ہے آپ اسے کہیں گے کہ بھائی یہ دعا پڑھو آپ کا یہ ہو جائے گا کیسے نہیں ہوگا ہیں میں پیسے لوں گا پیسے سے یہ پیسے سے یہ ہوگا یہ ہوگا ہاں یہ ضرور ہوگا مال سے ہونے کا یقین ہے لیکن اعمال سے ہونے کا یقین نہیں ہے تو اس لیے مال سے جو ہے نکل کر اعمال پر جو یقین ہے اس کو دل کے اندر بچھانا ہے اور دنیا سے جو ہے آخرت کی طرف ہمارا جو فکر ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین کی محنت کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور ہم جو ہے نیت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو پوری دنیا میں لے جائے اور دوسروں تک اس دن یہ جو پیغام ہے دوسروں تک ہم اس طرح پہنچائیں آخر الحمد للہ الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد آپ حضرات نے مختلف علماء کرام کی باتیں اور بیانات سنے اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ذکر ہوگا اور آج کی مجلس میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا کہ سب مسلمان اپنے آپ کو ایک سمجھیں اور ایک دوسرے کی قدر اور عزت کریں اور اختلافات کو اپنی حدود میں اپنی جگہ رکھیں لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کے اوپر گالیوں کی بمباری نہ کریں اور امت کے اندر وحدت اور ایک پناہ آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ان و تمہارا باپ بھی ایک ہے ایک شخص نے کہا ایک شخص نے تکبر کیا دوسرے شخص کو ہلکا حقیق اور معمولی سمجھا تو دوسرے شخص نے کہا ایسا لگتا ہے اس سے پوچھا تم کون ہو تم تو کچھ بھی نہیں ہو اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کا بتیجی کا بیٹا ہوں کہا آدم علیہ السلام کا تو بھائی نہیں تھا فرمائے یہی تو مطلب ہے کہ جس آدم علیہ السلام سے تم ہو اس آدم علیہ السلام کی نسل سے میں ہوں پھر تکبر کس بات کا اور کلکم من آدم فآدم من تراب آدم علیہ السلام مٹی سے ان اللہ اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأنساب اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے تکبر کو دور کر دیا اور نصب کے ساتھ فخر کرنے کو تم سے دور کر دیا الناس رجلان رجل تقی بر کریم اللہ شقی فاسق حین علی اللہ ایک وہ آدمی ہے جو متقی ہو اچھا آدمی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز ہو دوسرا وہ آدمی ہے جو بد بخت ہے کافر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہلکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حقیر ہے اور بیکار ہے اور مسلمانوں کی یہ شان رہی ہے کہ جو تقوی میں اونچا ہوتا تھا اس کی قدر کرتے تھے اور اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا نہیں سمجھتے تھے اور بڑائی نہیں کرتے تھے مصر میں حضرت عمر کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک وفد گیا تھا اس وفد میں ایک حبشی بھی شامل تھا ایک افریقی بھی شامل تھا اور وہ وفد کا سربراہ اور چیئرمین تھا جب وہاں پہنچے تو جو وہاں کے حاکم اور بادشاہ کے پاس گئے انہوں نے کہا تم سب آ سکتے ہو یہ تمہارے ساتھ جو افریقی ہے یہ نہیں آ سکتا وفد والوں نے کہا یہ افریقی یہ جو افریقی ہے یہ ہمارے وفد کے چیئرمین ہے جو بات یہ کریں گے وہ ہماری بات ہوگی یہ سلح کریں گے تو وہ ہماری ہے یہ سلح نہیں کریں گے تو ہماری سلح نہیں ہوگی آپ اس کو اندر نہیں آنے دیتے یہی تو ہماری چیئرمین ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کو آزاد کیا یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو سردار فرمایا اور اتنی محبت تھی حضرت بلال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت لی بلال رضی اللہ عنہ نے میں شام جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں اسلامی بارڈر پر <coughs> اسلام کی طرف سے دفاع کرتا رہوں اور غیروں کا مقابلہ کرتا رہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی آپ ہمارے پاس رہیں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب کو ہمارے پاس رہنا چاہیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو ابو بکر صدیق اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا ہے آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے چھوڑ دو اور اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے پھر آپ کی مرضی ہے پھر بھی حضرت ابو بکر نے اجازت نہیں دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا حضرت عمر سے اجازت چاہی میں شام جانا چاہتا ہوں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور جہاد کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی موتا مشہور جہاد ہے جو شام کے بارڈر پر ہوا تھا اور اردن کے حصے میں موتا ہے تقریباً وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جو عیسائی اور رومی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا اور مقابلے کے لیے بھیجا اس لشکر کا امیر اور سردار حضرت ابن حارث کو مقرر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے اور آزاد ہو چکے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اس لشکر میں مہاجرین ہیں انصار ہیں حضرت زید ابن حارثہ جو غلام آزاد ہو چکے تھے ان کو سربراہ بنایا ان کو کمانڈر بنایا اور ان کو جنرل بنایا اور فرمایا اگر زید ابن حارثہ کا انتقال ہو جائے شہید ہو جائے اس کے بعد حضرت جعفر اور حضرت جعفر کا انتقال ہو جائے عبداللہ ابن رواحہ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے موتا میں حضرت زید شہید ہو گئے جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے ایک ہاتھ میں تلوار تھی وہ ہاتھ کٹ گیا دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لی وہ ہاتھ بھی کٹ گیا پھر تلوار کو اپنی سینے اپنی گردن کے ساتھ لگایا اسی حالت میں شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت میں ان کو دو پر ملیں گے دو ہاتھ ملیں گے اس لیے جعفر تیار کے ہاتھ کے نام سے مشہور ہیں اور اس کے بعد ابن اللہ بھی شہید ہوئے اس کے بعد کوئی امیر نہیں تھا بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور واپس آ گئے مسلمانوں کی یہ شان تھی جو جتنا دین میں اعلیٰ ہوتا تھا اس کو آگے بڑھاتے تھے یہ تکبر نہیں تھا کہ میں فلان ہوں اور میں فلان ہوں میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے برابری ہوتی تھی حضرت عمر کے زمانے میں غسان کا حاکم مسلمان ہوا اور حج یا عمری کے لیے آیا جب طواف کر رہا تھا تو اس اس کے کی ادار پر اس کی لنگی پر ایک دیہاتی نے پاؤں رکھا اور اس اس کو کو غصہ آیا اور اور عرابی دیہاتی کو تھپڑ لگایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے واقع آیا حضرت عمر نے فرمایا ہمارا دین تو برابری کا دین ہے جس نے دوسرے کو تپڑ مارا اس کو تپڑ لگایا جائے گا اس لیے غسانی تم حاکم ہو اگر وہ معاف نہیں کرتے تو آپ کو تپڑ لگائے گا اس نے کہا مجھے کیسے تپڑ لگے گا اس نے سب کچھ چھوڑا اور نعوذ باللہ مرتد ہو گیا دین سے گر گیا اس کے بعد چلا گیا اور پھر پشیمان ہو گیا نادم ہوا اور اس نے کہا تنسر تو بعد الحق عارا للتمت وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تنسر تو بعد الحق میں سچی دین کے بعد نصرانی بن گیا عارا للتمت ایک تکھڑ کی شرم کی وجہ سے وما كان فيها لو صبرت لها ضرر اگر میں صبر کرتا تو اس میں کوئی ضرر نہیں تھا وأدركني العين السحيحة فیمل اور مجھ کو حمیت جاہلیت کی غیرت نے پکڑ لیا میں نے صحیح آنکھ دے دی اور کانی اور خراب آنکھ میں نے لے لی صحیح دین دے دیا اور غلط دین میں نے لے لیا فیا لے تو امی لم صبرت القول الذي قاله عمر کاش میری ماں مجھے نہ جانتی اور میں عمر والے قول پر صبر کرتا یہ اسلام سے محروم کیوں ہوا تکبر کی وجہ سے بڑائی کی وجہ سے یہ سارے جھگڑے بڑائی کی وجہ سے میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میری فیملی بڑی ہے میری فیملی اونچی ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے دوسروں کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ ساری مصیبتیں تکبر اور بڑائی کی وجہ سے آتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑائی سے بچائے توازو اور توازو کی حقیقت ہمارے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ یہی ہماری لیے کامیابی ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم Thank <laughs> you.